www.attableek.com The Reviver of Iman الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوقل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا حقي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد عن أبي مسعود الأنصار رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شيت رواه البخاري بزرگان محترم اب تلاد دل شان و من نے انسان میں ایک بہترین صفت عطا فرمائی ہے اور وہ صفت صفت حیا ہے حیا کی صفت جو ہے وہ اتنی بہترین صفت ہے کہ انسان اس حیا کی وجہ سے بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے بہت سارے کاموں سے بچ جاتا ہے اسی لیے حضرات انبیاء کرام علیہ علیہم وسلام میں کود کود کر کے حیا بھری ہوئی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آتا ہے کہ آپ میں حیا کا حیا کا معاملہ اتنا زبردست تھا اور حیا کی صفت آپ میں اتنی زبردست تھی کہ باوجود کہ آپ کو کسی مسئلے میں لوگوں سے زیت تکلیف اور اذیت پہنچتی تھی پھر بھی آپ خاموش رہتے آپ کچھ بولتے نہیں تھے اور اس پر مثال یہ ہے کہ جب زینب رضی اللہ تعالی عنہ زوز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آپ نے ایک بڑا ولیمہ فرمایا اور بڑے ولیمے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بکرا ذبح کیا کہیں بڑے ولیمے سے آپ صورت والے اپنا ولیمہ نہ سمجھے جس کو آپ لوگ بڑا ولیمہ کہتے ہیں کہ جس میں پندرہ سو روپے کی ایک دس ہوا کرتی ہے اور جس میں سارا کھانا ضائع اور برباد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فضول خرچی سے ہماری حفاظت فرمائے شراب سے ہماری حفاظت فرمائے یاد رکھو ایک ہے مبذر اور ایک ہے مصرف دونوں میں فرق ہے حق دل شانہ نے قرآن میں ایک جگہ یوں فرمایا کہ ان المبذرین کانو اخوان شیاتی اور ایک جگہ فرمایا کہ جگتا دل شانہ مصرفین کو پسند نہیں کرتا ان اللہ لا يحب المصرفین تو مبذر اور مصرف میں فرق ہے مصرف اس کو کہتے ہیں کہ جو ضرورت کے موقع پر خرچ کرتا ہے لیکن زیادہ خرچ کرتا ہے مثلا مجھے ہزار روپے کے کپڑے سے کام چل جا رہا تھا لیکن میں بجائے ہزار کے پانچ ہزار روپے ایک جوڑی کپڑے پر ڈال دوں یہ اصراف ہوا ضرورت ہے لیکن ضرورت میں بہت زیادہ اس کو کہا جاتا ہے اصراف اب تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے اصراف والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا اور دوسری جگہ فرمایا ان المبدرین کانو اخوان شیاتی فضل خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے یہاں مبذر کا معنی وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی ضرورت نہیں تھی پھر بھی وہ لوگ خرچ کر رہے ہیں اس کو مبذر کہا جاتا ہے اب تعالیٰ نے قرآن میں ان کو شیطان کا بھائی کہا کہ یہ شیطان کے بھائی میرے عزیزوں ہمارے بچوں کو تعلیم کی بہت ضرورت ہے بجائے اس کی کہ ہم اس طرح کھانے پینے میں اصراف کریں ہم اپنی اولاد کی تعلیم کے پیچھے اپنا پیسہ خرچ کریں اور اگر اپنی اولاد کی تعلیم پر خرچ کرنے سے بھی پیسے زیادہ بچ جاتے ہیں تو بجائے اصراف میں لگانے کے امت کی اولاد پر ہم خرچ کریں امت کی ضرورتوں پر ہم خرچ کریں امت کی بہت ساری اولاد ان کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اچھی اسکول میں نہیں پڑھ سکتے وہ اچھے کالج میں داخلہ نہیں لے سکتی اسی وجہ سے ہمارا اکثر طبقے کا حال یہ ہے کہ کوئی رکشا چلا رہا ہے اور کوئی ٹائر بنا رہا ہے اور کوئی پلمبنگ کر رہا ہے یعنی یہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کام اچھے نہیں ہیں لیکن یہ وہ کام ہے کہ جس کے اندر نہ کوئی ہنر ہے نہ کوئی علم ہے بلکہ جہالت ہی جہالت ہے آخر ہم کیوں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہ دیں جس کی بنیاد پر کوئی لائر بنے کوئی ڈاکٹر بنے کوئی وکیل بنے کوئی انجینئر بنے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی ڈگریاں لے کوئی عالم بنے کوئی مفتی بنے کوئی شیخ الحدیث بنے کوئی تخصص بالحدیث پڑھے کوئی تخصص بالفقہ پڑھے بہت سارے علوم دنیاویہ اور علوم دینیہ کا میدان کھلا ہوا ہے اگر ہم اپنے پیسوں کو کھانے پینے پر لگانے کے بجائے اور اسراف کرنے کے بجائے اپنی اولاد کی تعلیم پر خرچ کریں گے اور اگر زیادہ ہیں تو امت کی قوم کی اولاد پر اگر خرچ کریں گے تو خدا پاک کی قسم پھر اس طرح ہمارا پیتنا نہ ہوگا جو آج ہم پیتے جا رہے ہیں جو آج ہمارے ساتھ حالات ہیں ویسے حالات نہیں ہوں گے آپ غور فرمائیں کہ جتنے مارنے کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان واقعات پر اگر آپ غور فرمائیں تو یہ وہی بچے بےچارے مارے جا رہے ہیں کہ جو نچلے درجے کا کام کرنے والے تھے مزدوری قسم کا کام کرنے والے تھے اور وہ کسی جگہ مزدوری کے لیے جا رہے تھے اور ان کو پکڑ لیا گیا اور پکڑ کر کے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ان کو مارا گیا اگر اعلیٰ درجے کی تعلیم ہوتی تو پھر وہ دفتر میں بیٹھتے اگر اعلیٰ درجے کی تعلیم ہوتی تو وہ حکومت کے بہترین عہدوں پر ہوتے اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر ہمارے پاس اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے تو ان شاء اللہ تعالی ہم سرخروئی اور عزت کے ساتھ جئیں گے ہمارا ہاتھ بلند رہے گا اس لیے کہ ویسے بھی ایمان میں قوت ہے طاقت ہے اسلام میں قوت ہے طاقت ہے اس کے ساتھ اگر ہمارے پاس دنیا کا بھی علم ہے تو یہ اور بھی بہت بڑی اور بہترین بات ہو جائے گی تو بہرحال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پورا بکرا ذبح فرمایا صاحب کرام دست آتے گئے کھاتے گئے نکلتے گئے اخیر میں تین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے رہے باتیں کرتے ہوئے گھر میں بیٹھے رہے اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی بیوی سے ملنا ہے لیکن یہ لوگ اٹھ نہیں رہے ہیں تاکہ حضرت خلوت میں اپنی بیوی سے ملے اور مکان چھوٹا سا تھا ایک کمرہ تھا آپ دیکھیں ابھی جس میں حضرت آرام فرما ہے ابھی جہاں آپ سوئے ہوئے ہیں یہی کل آپ کا مکان تھا ہماری طرح کوئی بہت بڑا مکان نہیں تھا کہ چلو ایک روم میں مہمان کو بٹھا کر دوسرے روم میں ہم اپنی بیوی سے مل لیں اور تیسرے روم میں ہم سونے کا نظام کریں حضرت کے وہاں یہ نظام نہیں تھا آپ اپنی بیوی کو ملنا چاہتے لیکن یہ تین صحابی اپنی جگہ سے جانے کو تیار نہیں اور اللہ کے حبیب کی شرم حیا کا عالم یہ ہے کہ حضرت ان کو کچھ کہہ بھی نہیں ہیں آپ کی حیا کا عالم یہ ہے کہ آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے بس خاموش بیٹھے ہوئے حتیٰ کے ہفتہ شانوالہ کو قرآن کریم میں آئے تو تاننی پڑی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک میرا جب تمہیں میرا نبی دعوت دے تو جب وقت ہو تب تم مکان پر آؤ نبی کے اور جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ کھانا کھا لو تو مکان میں بیٹھے بیٹھے باتیں نہ کرتے رہو فیضا ٹائم تم فنتشی ولا مستانسین الحدیث باتیں کرتے ہوئے نہ بیٹھے رہو ان کان یوز النبی یہ بات نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے لیکن اللہ کے نبی کے پاس حیا بہت ہے اس لیے وہ تم کو کچھ نہیں کہتے واللہ لا یستحیی من الحق اور اللہ حیا کی بنیاد پر مسئلہ بیان کرنا نہیں چھوڑے گا ایسے کئی واقعات ہیں کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کے حیا حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کے جب کپڑے بدن سے اتر گئے جنت میں کسی چیز کو کھانے کی بنیاد پر جس سے بھی اللہ نے ان کو منع کیا تھا وہ چیز کھا لی اور بدن سے کپڑے اتر گئے تو اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام درختوں کے پتے چپکا کر ادھر ادھر بھاگنے لگے کہ چھپ جائیں کہیں پر تو اللہ نے فرمایا افرار منا یا آدم آدم ہم سے تم بھاگ رہے ہو حضرت آدم نے فرمایا لا بل حیا امن کا یا ربی اللہ تج سے میں حیا کر رہا ہوں کہ میرا سطر کھل گیا ہے میں تج سے حیا کر رہا ہوں میں تج سے شرم کر رہا ہوں حیا اتنی بہترین چیز ہے اتنی بہترین صفت ہے حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں حیا کود کود کر کے بھری ہوئی تھی یہ بہترین صفت اللہ جس بندے کو عطا فرما دے سمجھ لو کہ بہت بڑی نعمت اللہ نے دے دی ہے بہت بڑی بہت سارے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا المان و بزم و ستون شعبتن اور دوسری روایت میں فرمایا المان و شعبتن الہ کلیمۃ اللہ و ادنا اماطت ان عنطریف و الحیا شعبت من المان فرمایا ایمان کے ستیر سے زیادہ حصے ہیں ایمان کے ستیر سے زیادہ بھاگ ہیں یہ بھی ایمان یہ بھی ایمان یہ بھی ایمان تو ایمان کے ستر سے زیادہ حصے ہیں ایمان کے بھاگ ہیں اس کے شعبے ہیں فرمایا سب سے اعلی لا الہ الا اللہ ایمان لانا اور سب سے نیچے درجہ ایمان کا حیا حیا کا شعبہ ایمان کا شعبہ اور ایمان کا بھاگ جو ہے وہ راستے میں گری پری تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے وہ ادنا اما قتل ان علی تریف حتیٰ کی روایتوں میں آتا ہے کہ تم نے کوئی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا مثلا کیلے کا چھلکا پڑا تھا اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا کانٹے کا کانٹے کی بار پڑی تھی اٹھا کر کے رکھ دیا شیشہ اور کاچ پڑا ہوا تھا اٹھا کر کے ایک طرف رکھ دیا ایک صحابی کے بعد میں آیا کہ انہوں نے اٹھایا اور اس طرح رد دیا فرمایا فشکر شک اللہ تعالی اللہ نے اس اٹھانے والے کا شکر ادا کیا روایت سمجھے اللہ نے اس اٹھانے والے کا شکر ادا کیا بھلا اللہ شکر کیسے ادا کرے گا اللہ جب شکر ادا کرتا ہے اس کا مطلب اللہ تمہیں ثواب دیتا ہے اللہ تم سے خوش ہوتا ہے ایسے اعمال پر جل شاہو جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں تو میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ حیا ایک بہترین صفت ہے اسی لیے روایت میں ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے باقی تھے کسی کے پاس اب وہ بےچارے مارے حیا کے اپنے پیسے باقی ہے پھر بھی نہیں مانگ رہے میرا حق باقی ہے آپ کے پاس میں نے آپ کو قرض دے رکھا ہے لیکن حیا مجھ میں اتنی ہے کہ میں نہیں مانگ رہا تو ان کے بھائی جو ہیں وہ ان پر غصے ہو گئے کہ تو بھی عجیب آدمی ہے تیرا حق باقی ہے تیرے پیسے باقی ہے اور اپنا حق بھی تو نہیں مانگ رہا ہے اتنے میں نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے فمر رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وہاں سے گزرے حضرت نے دونوں بھائیوں کی بات سنی تو جو بھائی غصے ہو رہا تھا جو بھائی دانت رہا تھا اس سے اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اس کے پاس حیا رہنے دے یہ نہیں مانگ رہا ہے نا حیا کی وجہ سے اس کی حیا رہنے دے آج اگر یہ بے حیا بن کر اپنا حق مانگنے لگا حق تو مل جائے گا لیکن حیا کی صفت ختم ہو جائے گی زندگی بھر گناہ میں مبتلا ہو جائے گا ایک حق ہی تو نہیں ملا دو پانچ دس روپے نہیں ملے دو سو پانچ سو ہزار نہیں ملے دو ہزار دس ہزار نہیں ملے جانے تو اس کو لیکن حیا کی صفت کو نہ چھوڑو اسی لیے ابھی جو روایت پڑھی گئی ابو مسعود انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان من کلام نبوا کلام نبوت کے اندر لوگوں کو جو سب سے پرانی بات ملی ہے اس کا مطلب تمام نبیوں نے اس بات کو ارشاد فرمایا نبوت کے اندر سارے نبیوں نے اس میں یہ بات ہے ادا لم تستا فسنا معاشیتا جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہے کرو جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہے کرو معلوم ہوتا ہے کہ حیا کے فوت ہونے کی بنیاد پر انسان انسان نہیں رہتا وہ حیوان بن جاتا ہے وہ جانور بن جاتا ہے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان کی صفت حیا جب ختم ہو جاتی ہے تو وہ سپر کی طرح ہو جاتا ہے وہ خنزیر کی طرح ہو جاتا ہے جیسے سور اور خنزیر بے حیائی کے کام کرتے ہیں اور ذرہ برابر ان کو پرواہ نہیں ہوتی اسی طرح اس کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ بے حیائی کے اوپر اتر جاتا ہے آج ہمارے جوانوں میں آہستہ آہستہ حیا کی صفت ختم ہوتی جا رہی ہے بے حیائی آتی جا رہی ہے یہی وجہ ہے میں نے اس سے پہلے بھی غالباً کہا تھا کہ ہمارے گھروں میں ہماری بچی ہماری بہو بالکل نوجوان ہے اپنے والدین کے سامنے وہ لباس پہن کر کے گھر میں چلتی ہے جس سے اس کا بدن نظر آ رہا ہے بدن کا ابھار نظر آ رہا ہے یہ حقیقت میں بے حیائی ہمارا جوان اور ہمارا بچہ اپنے والدین کے سامنے وہ جانگیا پہن کر کے چل رہا ہے جس سے جو ہے اس کے بدن کا ایک حصہ نظر آتا ہے اور اسے یہ بھی پڑی نہیں ہے کہ میرے والد صاحب مجھ کو دیکھ رہے میری والدہ مجھ کو دیکھ رہی ہے بھلا میں ان لوگوں کے سامنے اس طرح اریانیت کا لباس پہن کر کے کیوں چلوں تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر جب صفت حیا ہوتی ہے حیا کی صفت ہوتی ہے تو بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے اب دل شان ہو ہمیں بھی اور ہمارے اولادوں کو بھی حیا کی صفت سے متصف فرمائے اور حیا کی صفت کود کود کر عطا فرمائے اسی لیے ایک شاعر کا شعر نقل کر رہے ہیں ادا لم تخش عاقبت اللیالی ولم تستحی فسنا ما تشاؤ شاعر اپنے پہلے شعر میں کہتا ہے ادا لم تکش عاقبت اللیالی ولم تستحی فسنا ما تشاؤ فرمایا جب تو رات کے انجام سے نہیں ڈرتا کیا مطلب رات کے انجام سے نہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے راتوں میں گناہ کرتا ہے اور تجھے یہ بھی پڑی نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے حق تعالی مجھ کو دیکھ رہا ہے میرے سبق میں آج ہی بخاری شریف میں عبداللہ ابن ابی نے کا قول گزرا عبداللہ ابن ابی نے رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیس صحاب کرام کو پایا کس کو پایا ہے تیس صحاب کرام کو اس میں حضرت عائشہ حضرت اسما حضرت ام سلمہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن امر ابن العاص یہ کبار صحابہ ہیں فرمایا میں نے تیس صحابہ کرام کو پایا کلہم یخاف النفاق ہر ایک جو ہے اپنے اوپر ڈرتا تھا کہ کہیں ہم سے منافقت کا کوئی عمل نہ ہو جائے حضرات صاحب کرام جو ہیں وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ ہم سے کوئی نفاق کا عمل نہ ہو جائے ارے چھوٹی سی بات ہو گئی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے دربار میں جو ایک کیفیت ہوتی تھی نبی علیہ السلام کی باتوں کی بنیاد پر جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے کلام رسول پر آ جا رہا ہے اس کی ایک کیفیت ہمارے دل کے اوپر ہے جب ہم اپنے گھروں پر جائیں گے بیوی بچوں میں ملیں گے تو یہ کیفیت وہاں نہیں رہتی ہے نہ رہنا بالکل عقل کہہ رہی ہے کہ نہیں رہتی اس لیے کہ بہرحال بچوں کے تقاضے ہیں بیوی کے تقاضے ہیں اپنی جگہ پر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جب نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہوتا ہے تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے اور اپنے گھر پر چلا جاتا ہے اس کی کیفیت اور ہو جاتی ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی سی کیفیت بدل گئی جس میں ایمان میں کوئی کمی نہیں آتی لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کہنے لگے نافق حنزلہ حنزلہ منافق ہو گیا حنزلہ منافق ہو گیا ابو بکر صدیق نے فرمایا کیسے کیسے تم منافق ہو گئے فرمایا نبی کی مجلس میں جو دل کی کیفیت ہوتی ہے گھر جانے کے بعد نہیں رہتی تو ابو بکر کہنے لگے اگر اسی کو منافق پنا کہتے ہیں پھر تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا اب دیکھیں تو صحیح کتنے ڈر رہے ہیں اللہ سے کتنے ڈر رہے ہیں دونوں کے دونوں ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اللہ کے حبیب نے تسلی دی فرمایا یہ بھی ایمان ہے وہ بھی ایمان ہے وہ تو تھوڑا بیوی بچوں میں رہنے سے اس طرح ہو جاتا ہے اس سے تمہارا ایمان نہیں گیا اس سے تمہارا ایمان نہیں گیا ہے تو نبی علیہ وسلام نے تسلی دی اسی لیے مومن کی شان گناہ کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلاط وسلام نے بیان فرمائے کیا شان مومن کی ہوتی ہے فرمایا مومن سے جب گنا ہوتا ہے تو گویا اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑا یہ اس کو اتنا بھاری سمجھ رہا ہے اور کافر اور منافق کی شان یہ ہے کہ جب وہ گنا کرتا ہے تو جیسے ناک پر مکھی بہتی تھی اور اڑا دی گئی یعنی وہ اس کو بہت معمولی سمجھ رہا ہے لیکن آج میں اور آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گنا کرنے کے باوجود ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کون ہم میں سے ہے جو گناہ کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہو کہ مجھ پر پہاڑ ٹوٹ پڑا میں نے بہت بڑا کام کر لیا کون یہ سب آخر ایسا کیوں ہو گیا کیوں ایسا ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی زیادتی کی بنیاد پر اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا گناہوں کی زیادتی کی بنیاد پر اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا اس لیے اب وہ گناہوں کی عظمت ہی ہمارے دلوں میں نہ رہی کہ ہم اللہ کی بغاوت بھی کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں اس کی حقیقت ہی ہمارے سامنے نہیں رہی حضرت قطب القتاف حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرکزہ کے بعد میں لکھا ہے کہ ایک دن زہر کے بعد بس یوں ہاتھ دے کر بیٹھے رہے روتے ہوئے جیسے پریشان حال ہیں شام کو نہ کھانا کھایا نہ پانی پی رہے ہیں کچھ بھی نہیں بس نماز پڑھ رہے ہیں زہد سے لے کر حضرت کی یہ کیفیت ہے عشاء کی نماز ہو گئی نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ چائے پی رہے ہیں کچھ نہیں خادم نے بہت اصرار کیا کہ حضرت پانی پی لیجئے چائے پی لیجئے کھانا کھا لیجئے کیوں اتنے پریشان ہیں کوئی مصیبت پیش آ گئی کوئی تکلیف ہے کوئی پیٹ کا درد ہے کچھ بیماری ہے کیوں آپ دو پار سے یوں ہاتھ کر کے بیٹھے ہوئے جب خادم نے بہت اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا آج ظہر کی نماز میں میری تقبیر اولا رہ گئی صرف تقبیر اولا رکعت نہیں گئی ہے صرف اللہ اکبر امام کے ساتھ رہ گیا ورنہ اللہ اکبر کے بعد تو آ گئے تھے آپ فرمایا میری تقبیر اولا آج رہ گئی اور اس کے اوپر آگے فرمایا پینتیس سال کے بعد پہلی مرتبہ میری تقبیر اولا گئی پینتیس سال کے بعد پہلی مرتبہ ہماری رکاتوں کی رکاتیں اور رکات تو درکنار جماعتوں کی جماعتیں اور جماعت تو درکنار نماز کا وقت بھی گزر جاتا ہے اور ہم قضا بھی نہیں پڑھتے آخر کیوں ہمیں اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس لیے کہ بہت زیادہ گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ گنا کرتا ہے کالا نکتا لگ جاتا ہے اگر توبہ کرتا ہے تو اب تالا دھول دیتا ہے صاف کر دیتا ہے اور اگر نہیں توبہ کی دوسرا گنا تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے اور جب دل کالا ہو گیا تو اب اس کو اچھی بات غلط نظر آتی ہے اور غلط بات اچھی نظر آتی ہے خیر شر نظر آتا ہے شر خیر نظر آتا ہے جیسے میں آپ کو مثال دوں منافقین حت عاللہ شاہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا آمنو کما آمن الناس اے لوگوں تم ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے یاد رکھو صحابہ کو اللہ نے قرآن میں معیار ایمان قرار دیا معیار ایمان معیار ایمان کا مطلب کیا ہے اگر کسی کو ایمان لانا ہو تو تمہارے سامنے آئیڈیل ہے میرے نبی کے صحابہ معیار ایمان ہے جو صحابی معیار ایمان ہو اور کو ان کے ایمان پر اتنا بھروسہ ہو کہ ساری امت کو یہ کہا کہ تمہیں ایمان لانا ہو تو ان صحابہ جیسا ایمان لاؤ ان صحابہ کا مقام اللہ کی نظر میں کتنا اونچا ہو تو اللہ نے جب قرآن میں کہا آمنو کما آمن الناس تم ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے تو اب دیکھو منافقین کیا کہنے لگے کما آمن سفہا ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے صحابہ کو بے وقوف کہا قرآن کریم میں الحم جب ان سے کہا گیا کہ تم ایسا ایمان لاؤ تو کہنے لگے ہم ایسا ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ان کو بے وقوف کیوں کہا اس لیے کہ ان کے مجاہدے ان کا مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ان کا جان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ لوگ یوں سمجھتے تھے کہ یہ تو پاگل قسم کے لوگ ہیں جن کو اپنی کچھ پڑی ہی نہیں ہے یہ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں جو اچھے تھے ان کو بے وقوف سمجھا اور خود منافق تھے تو اپنے آپ کو اچھا سمجھا یہ کیوں الٹا ہو گیا کہ شر کو خیر سمجھا اور خیر کو شر سمجھا کیوں نفاق کے کاموں کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکا دل کالا ہو چکا جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے تو خیر شر نظر آتا ہے اور شر خیر نظر آتا ہے اچھا برا نظر آتا ہے برا اچھا نظر آتا ہے تو بہرحال میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ لم تقش عاقبت اللیالی ولم تستا ہی یہ فسنا فرمایا جب تو رات کے انجان سے نیدرتا ڈرتا کہ رات میں جو تو گنا چپ کے چپ کے کر رہا ہے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تیری پکڑ کرے گا اور جب تجھ میں حیا نہیں ہے تو تو جو چاہے کر لے دوسرے شہر میں ارشاد فرماتے فلا واللہ ما فی العیش خیر ولد دنیا ہائے ہائے شاعر کیا کہہ رہا ہے فرمایا جب تیری حیا چلی جاتی ہے تو نہ تیری دنیا میں مزہ رہے گا نہ تیری عیش اور زندگی میں مزہ رہے گا تو ایک حیوان ہے اور حیوان جہاں منہ ڈالتا ہے خواہش پوری کر لیتا ہے حلال حرام کا کوئی فرق نہیں جائز ناجائز کا کوئی فرق نہیں اس کا پیسہ لے لیا اس کا پیسہ دبا دیا اس کا مال کھا لیا اس کا کھانا کھا لیا یہاں اپنی خواہشات جمع زنا سے پوری کر لی اس بچی کی عزت لوٹ لی اس کی عزت لوٹ لی چاروں طرف سے ایک حیوانیت فرمایا نہ تیری دنیا میں تجھے کوئی مزہ رہے گا فلا اللہ ما فی عیش خیر کوئی عیش میں مزہ نہیں کوئی زندگی میں بولا دنیا اور نہ تیری دنیا میں مزہ اضازہ بل حیا جب تیری حیا چلی جاتی ہے تیسرے شہر میں فرمایا یعیس المر او یع المر او مستحیا بیرن ویب کل ویب کل ما بکی اللہؤ فرمایا کہ انسان کی زندگی تو وہ ہے جس میں حیا ہو جس کی زندگی میں حیا ہے وہ حقیقت میں زندگی ہے اور آخری مصرے میں فرمایا کہ کوئی بھی درخت پتوں کے بغیر اور اس کی شاخ اور ٹہنیوں کے بغیر اچھا نہیں لگتا تو کوئی بھی انسان حیا کے بغیر اچھا نہیں لگتا حیا ایک بہترین صفت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس صفت کو اپنائیں اگلی روایت میں فرمایا ان الله بن مسعود ان الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اول ما بين الناس يوم القيامه في الدماء قیامت کے درمیان لوگوں کے درمیان حق تعالی دل شانہ قیامت میں لوگوں کے درمیان حق تعالی دل شانہ کی طرف سے سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ قتل کا سوال ہوگا قتل کا خون کا سوال ہوگا تو نے دنیا میں قتل کیا تھا اب یہاں تو قتل کا مسئلہ ہے دوسری روایت میں ہے کہ قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز سے متعلق دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے اس لیے کہ دونوں کلام نبی کے ہیں اور نبی آسمان سے لے کر بول رہا ہے تو بلا اللہ کے کلام میں تعارض کہاں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ حقوق العباد کے اعتبار سے بندوں کے حقوق کے اعتبار سے سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا اور حقوق اللہ کے اعتبار سے اللہ کے حقوق کے اعتبار سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اللہ کے حقوق میں پہلا سوال نماز کا اور یہاں ایک نقطہ سمجھو بخاری شریف میں اور دیگر کتابوں میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا ایک قبر کے اوپر سے دو قبروں کے اوپر سے آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور پھر آپ نے کھجور کی دو تہنی منگوائی اور دونوں کے اوپر رکھ دی اور فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ تازہ رہے ان کے اوپر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا پھر آپ شاسم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے فرمایا ایک چگلی سے نہیں بچتا تھا گی بچتے غیبت اور چگلی نمیمہ اور چگلی کی تعریف نقل و کلام الغیر بے نیت الفساد فساد کی نیت سے فتنے کی نیت سے لڑانے کی نیت سے اس کی بات اس کو اس کی بات اس کو تاکہ آپس میں ٹکرا جائے جو آج مزاج بنا ہوا ہے آج ماحول بنا ہوا ہے مجھ سے یہ بھی دیکھا نہیں جاتا کہ باپ بیٹے میں محبت کیوں ہے میں اتنا حسد کا بھرا ہوا ہوں کہ مجھ سے یہ بھی دیکھا نہیں جاتا کہ یہ میاں بیوی میں محبت کیوں ہے یہ لڑتے کیوں نہیں یہ جھگڑتے کیوں نہیں یہ بھائی تکرا کیوں نہیں جا رہے ہیں یہ بہن سے دشمنی کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ دوست دوست کیوں بنے ہوئے ان میں کیوں آپس میں لڑائی نہیں ہوتی میں اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں سنا چکا ہوں آج ہم اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے لوگوں کے سکھوں سے دکھی ہے ہم اپنے دکھوں سے دکھی نہیں لوگوں کے سکھوں سے دکھی ہے آپ کا سکھ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے آپ کی ترقی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے آپ کا کاروبار مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے آپ کی عزت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے آپ کی بلندی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی اس کی بنیاد پر میں دکھی ہوں میرے بخار سے میری بیماری سے میرے گھر سے میں دکھی نہیں آپ کے سکھوں سے میں دکھی ہو گیا اللہ کرے میں میری زندگی کو دیکھنے والا بنوں کسی کی زندگی کو دیکھنے کے بجائے تو حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن حقوق اللہ کے اعتبار سے جو سوال ہوگا وہ نماز کا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر کے اوپر سے ہوا دونوں کو عذاب ہو رہا تھا حضرت نے فرمایا ایک چگل کھور ہے اس میں سے جو چگلی کرتا ہے آج امت اس بیماری میں مبتلا ہے چگل خوری میں گیبت میں برائیوں میں امت خوب مبتلا ہے اور آئے دن اس یہ بیماری اور یہ روگ اتنا پھیل چکا اتنا پھیل چکا ہے کہ ہماری مجلس میں ہمیں مزہ نہیں آتا جب تک کسی کی قیمت نہ کر لے جب تک کسی کی برائی نہ کر لے وہاں تک ہمیں مزہ ہی نہیں آتا ہے تو یہ بیماری عام ہو چکی ہے اللہ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دوسری دوسری قبر سے متعلق حضور پاک سے اعظم نے فرمایا یہ جو دوسرا ہے نا یہ پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا احتیاط نہیں رکھتا تھا کپڑے گندے ناپاک ہوتے تھے پیشاب کے قطرے گرتے تھے احتیاط نہیں رکھتا تھا یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ قبر جو ہے وہ مقدمہ آخرت ہے کتاب کے شروع ہے نا گجراتی کتاب آپ نے دیکھی تو گجراتی کتاب کے شروع میں بے بول شروع میں ایک چیپٹر ہوتا ہے دو, دو چار صفحے کا جس میں لکھا ہوتا ہے بے بول بے بول کا کیا مطلب یعنی یہ جو کتاب تم پڑھو گے اس سے متعلق کچھ باتیں یہاں شروع میں اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے شروع میں کچھ باتیں ذکر کی جاتی ہے کہ بھائی اس کتاب میں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اس کا لیکھک یہ ہے فلاں صاحب نے لکھا ہے اس کے مصنف یہ ہیں اور انہوں نے اس بنیاد اس کو کہا جاتا ہے بے بول وہ بے بول نہیں ہوتے وہ ہزاروں بول ہوتے لیکن اس کو بے بول سے تعبیر کر دیا جاتا ہے تو بہرحال یہ مقدمہ ہوتا ہے جو شروع میں ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مقدمہ تو آخرت کا مقدمہ قبر ہے اور آخرت میں نماز کا سوال ہونے والا ہے اور نماز کا مقدمہ وضو ہے تہارت ہے تو مقدمہ قبر کے اندر نماز کا مقدمہ وضو سے متعلق سوال ہوگا تہارت سے متعلق سوال ہوگا پاکیزگی سے متعلق سوال ہوگا کہ تم پاک صاف ستھرے دنیا میں رہتے تھے یا نہیں اگر دنیا میں پاک صاف نہیں رہتے تھے اور تہارت نہیں تھی اور پیشاب کے قطروں سے بچتے نہیں تھے تو سمجھ لو قبر ہی سے عذاب شروع ہو جائے گا اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے بھائی ہمیں چاہیے کہ کچھ وقت پہلے استنجا کے لیے جائیں ٹائم لگائیں اور صاف ستھرے رہیں دیکھو تہارت بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز اور میں تم کو ایک حدیث شریف سناؤں اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام سے کسی صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی عمل بتا دیجئے وس اللہ رزقی تاکہ اللہ میرے رزق کو وسیع کر دے کشادہ کر دے میری روزی میں برکت ہو جائے اگر مجھے کوئی کہتا تو میں ایک ہزار مرتبہ دانا لے کر وظیفہ بتاتا ہمارا تو یہی مسئلہ ہے لمبا چورا وظیفہ بتا دیتے یا پھر تعویذ لپیٹ کر کے دے دیتا کہ اس کو گجوے میں ڈال دو اس سے برکت ہو جائے گی اللہ کے نبی علیہ السلام آسانیاں لے کر آئے تھے مشکلیاں لے کر نہیں آئے بلکہ آپ نے نصیحت فرمائی یس سرا ولا تو اس بس ولا تو نفرا ہاں معاذ نے جبل اور ابو موسا آشری جب یمن کی طرف گورنر بنا کر کے حضور نے بھیجے تو ان کو فرمایا یس سرا ولا تو آسرا آسانیاں بتانا میری امت کو سختیاں نہ بتانا مشکل مشکل باتیں مت کرنا آسانیاں بتانا اسی لیے میں کہتا ہوں امت سے کہ تحجد پڑھو میں نہیں کہتا ہوں کہ دو پارے پڑھو ایک پارا پڑھو آدھا پارا پڑھو نہیں نہیں اس موقع پر پانچ بج کر چھ منٹ پر صبح صادق ہو رہی ہے پانچ بج کر چھ منٹ پر صبح صادق ہو رہی ہے میں نہیں کہتا ہوں تین بجے سے اٹھ جاؤ آپ اٹھو ساڑھے چار بجے نیند بھی پوری ہو جائے گی ساڑھے چار بجے اٹھو مختصر مختصر ودوحا عالم نشرہ الم تر علی علاقے چھوٹی چھوٹی صورتیں لو اور چھ رکاتے لو اور اللہ سے دعا مانگ لو پانچ بج کر چھ بجنے سے پہلے رب کریم سے دعا مانگ لو اللہ کہتا ہے وبل اسہار ہوں میں تمہاری سن لوں گا اس موقع پر میں تمہیں مشکل عمل نہیں بتا رہا ہوں آسان اس لیے کہ نبی نے فرمایا یس سے ولا تو آسانیاں بتاؤ سختی نہ کرو بشرا ولا تو میری امت کو بشارتیں سناؤ نفرت نہ دلاؤ جہنم کے ہر وقت تذکرے نہ کرتے رہو میری امت کو جنت بتاؤ ان کو حور و گلمان کے تذکرے کرو ان کو آخرت کے تذکرے کرو ان کو اللہ کی رحمت کا تذکرہ کرو اللہ کے عطاؤں کا تذکرہ کرو حق تعالی کے دیدار کا تذکرہ کرو حضرات اکابر نے لکھا ہے فرمایا کہ جہنمی کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا جہنمی کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا اس وہ کافر ہوگا دوا میں جہنم ہوگا اس کے لیے لیکن اس کو آگ میں جلنے کا سانپ اور بچھو کا اتنا صدمہ اور غم نہیں ہوگا جس کا ایک نعمت کے ضائع ہونے کا اس کو غم ہوگا خوب سنو وہ نعمت کیا ہے جہنمی کافر جب جہنم میں نافرمان جب جہنم میں جائے گا تو اس کو آگ کا اتنا صدمہ نہیں اتنا غم نہیں سانپ اور بچھو کا اتنا غم نہیں جتنا ایک نعمت کے کھو جانے کا غم ہوگا وہ کیا نعمت ہے وہ نعمت ہے اللہ کے دیدار سے میں محروم ہو گیا اللہ کے دیدار سے اس کا جو اس کو صدمہ ہوگا بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر موت آ جائے قبر میں موت آنے والی نہیں ہے وہاں جہنم میں لیکن اگر موت آ جائے تو وہ اس نعمت کے چھوتنے پر برداشت نہ کر سکے اور اس کی موت آ جائے اتنا بڑا صدمہ اسی طرح لکھا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کو نعمتوں کے ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوگی حالانکہ اللہ نے اس کو مسحریہ دے رکھی ہوگی اور اس کو جو ہے جنتی عورتیں دے رکھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے کھانے وفی عمات انفس و تلد العین آنکھوں کی لذت اور دل کی چاہت کے مطابق اب تعالی لیکن اس پر اس کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی ایک نعمت کے ملنے پر اس کو ہوگی اور وہ نعمت کیا ہے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اس پر اس کو جو خوشی ہوگی وہ خوشی اور نعمتوں پر نہیں اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث علوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا کرو کہ اللہ میری مغفرت فرما دے حضرت فرماتے دعا کرو کہ اللہ میری مغفرت فرما دے میں جنت میں اگر چلا گیا اور اللہ مجھ کو پوچھ لے ولی اللہ تجھے کیا چاہیے تو میں کہوں گا اے اللہ دنیا میں بن دیکھے تجھے سجدہ کرتا تھا اب تو تو سامنے آ چکا ہے دو فٹ کی جگہ دے دے تجھے دیکھ کر سجدے کرتا رہو مجھے کوئی جنت نہیں چاہیے مجھے کوئی حرو گلوان نہیں چاہیے بس میں تو تیرے سامنے رہوں اور تجھے سجدہ کرتا رہوں تو سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار تو اللہ کے حبیب نے فرمایا بشرا ولا تو نفرا بشرت بشارتیں سناؤ نفرتیں نہ دلاؤ تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک اعظم سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت بس اللہ کی میرے رزق میں برکت ہو جائے وسیع رزق ہو جائے کوئی عمل بتا دیجئے تو حضرت نے یہ نہیں کہا ایک ہزار دانے کی تصویر لے کر بیٹھ جاؤ اور یہ پرو اور فلا پرو اور فلا پرو یہ نہیں کہا حضرت نے چھوٹا سا عمل بتایا وہ آپ سب اور ہم کر سکتے ہیں وہ عمل میں تمہیں بتاؤں اگر تم عمل کرو گے تمہارے رزق میں برکت ہوگی وہ کیا عمل ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ رزق کا ہمیشہ بابزو رہو اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا ہمیشہ بابزو رہو مشکل عمل ہے یہ مشکل عمل ہے ہمیشہ باوضو رہنا کون سا مشکل عمل ہے اگر استنجا کے لیے گئے تو اندر میں پانی تو اب موجود ہے وہیں پر ہم نے وضو کر لیا اور وضو کر کے نکل آئے پھر وضو ٹوٹ گیا میرا اپنا تحدیث نعمت کے طور پر میں کہتا ہوں بےحمد اللہ میں زہر کے وضو سے عمومی طور پر جب میں سفر میں چلتا ہوں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں کوشش کرو ادیم الحارت وس اللہ تہارت پر ہمیشگی اختیار کرو ہفتہ اعلیٰ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا وسعتیں عطا فرمائے گا خوب روزی کے دروازوں کو اللہ کھول دے گا تو بہرحال ہفتہ افطاع و قیامت کے دن جو سوال کرنے والا ہے حقوق العباد کے اعتبار سے قتل کا سوال اور حقوق اللہ کے اعتبار سے نماز کا سوال ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے صرف ہمارے ملک میں نہیں عالم میں پورے عالم میں اس وقت جو ہے مسلمانوں پر جو حالات چل رہے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ ہماری پیشانی پر بل بھی نہیں آ رہا ہے ہمارا بال بھی نہیں کھڑا ہو رہا ہے ہم وہی عیاشی کی زندگی میں وہی جو ہے پرستی کی زندگی میں اسی میں ہم چل رہے ہیں میرے بھائیوں ایسے وقت میں دیکھو مایوس نہیں ہونا ہے ان حال اس سے بدتر حالات بھی پہلے آئے ہیں اس سے بدتر حالات بھی پہلے آئے ہیں تاتاریوں نے چنگیز خان نے جب ظلم کیا تھا تو لکھا ہے کہ اس نے ایک وقت میں ایک ہزار گردن کو کاٹ کر اس کا مینارا بنایا تھا اس کا مینارا بنایا تھا سخت سے سخت تیمور لنگ نے جب ظلم کیا تو لاشوں کی لاشوں کے کشتے کے پشتے لگا دیے تھے بدترین حالات اس سے پہلے بھی آئے انگریزوں کے ظلم کا حال یہ تھا کہ دہلی سے لے کر سہارنپور تک کوئی درخت خالی نہیں تھا جہاں مسلمان کی لاش نہ لٹک رہی ہو درختوں پر پھانسیاں دے دی تھی حالات بد سے بد تک اس سے پہلے بھی آئے عالم میں اس وقت جو ظلم کے حالات چل رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ موسا علیہ سلاۃ وسلام اپنے رب سے سوال کر رہے موسا کلیم تھے بہت باتیں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اسی لیے ان کو کلیم کہا گیا پوچھا صرف اللہ نے اتنا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو کہنے لگے ہی آسا یا تو غل امی ولی لمبا چور اللہ سے بات کر لی ایک مرتبہ حضرت موسا علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ تو کبھی سوتا ہی نہیں ہے بہت عجیب باتیں کیا کرتے اللہ تو کبھی سوتا ہی نہیں تو فرمایا موسا دو کاچ کی بوتلیں لے کر آج کی رات تو سو جا صبح تیرا جواب دوں گا رات میں سوئے دونوں بوتلیں ٹوٹ گئی صبح میں فرمایا موسا ایک رات کی نیند میں تو دو بوتلوں کی حفاظت نہیں کر سکا اگر میں سو جاؤں تو یہ مخلوق کا کیا ہوگا یہ ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی اسی لیے لاسن تم ولا نوم اس کی صفت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا خود ہنتم ولا نوم سنا کہتے ہیں جھونکوں کو فرمایا نیند تو بہت دور کی بات اللہ کو جھونکا بھی نہیں آتا تو ایک مرتبہ موسا علیہ نے حق اللہ شاہ نو سے سوال فرمایا یا کسی نے حضرت موسا سے سوال فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس آسمان کو تیر بنا لے تیر پورے آسمان کو اور اللہ خود تیر چلانے پر آ جائے اور مصیبتوں کو اللہ کما اس پورے آسمان کو کمان بنا لے اور مصیبتوں کو اللہ تیر بنائے مختلف قسم کی مصیبتوں کو اللہ تیر بنائے اور اللہ اس آسمان کے کمان سے مصیبتوں کا تیر مارنے لگے تو سارا آسمان جہاں جاؤ گے ہر جگہ کمان ہی کمان ہے تو کہاں بچ پائیں گے اب کوئی بچنے کا راستہ تو موسا علیہ سلاط والسلام نے جواب دیا یا رب کریم نے جواب دیا بہرحال موسا راجے تو یہ ہیں کہ موسا نے جواب دیا فرمایا تیر چلانے والے کے پڑوس میں آ جاؤ تو حفاظت ہو جائے گی اس لیے کہ تیر تو سامنے چلے گا تم ادھر اس کے پاس آ جاؤ تاکہ تمہاری حفاظت ہو جائے فرمایا کہ خداوند قدوس کی طرف سے مصیبتیں اترنے لگے حالات اترنے لگے تو تم اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کر لے گا اور اللہ کے پناہ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گسنے والے بن جاؤ رگڑنے والے بن جاؤ یہ سب حالات جو ہے نا وہ مسلمانوں کو درانے کے حالات ہیں میں ایک واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تاریخ کی روشنی میں تمہیں نقل کرو سنجری تین میں غزوہ احد وہ خود ہوا ستر صاحب کرام شہید ہو گئے اور بے شمار صحابہ زخمی ہو گئے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی ہو گئے آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا آپ کو یہاں کڑی گھس گئی خون کا فوارہ نکلا آپ بے ہوش ہو گئے اور ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے دن دناتے پھر رہے اور اپنی کامیابی پر خوشیاں منا رہے ہیں اور پہاڑ پر چڑھ کر کے جیسے آج کل بڑے زوروں سے بولا جا رہا ہے اس وقت بھی ابو سفیان نے بہت پہاڑ پر چڑھ کر کے کہا کہ تم میں ابو بکر ہیں تم میں محمد ہیں تم میں عمر ہیں پھر خود کہنے لگا ابو سفیان یہ سب مر گئے حضرت عمر نے جواب دیا مردود اللہ نے ہم کو تیرے لیے زندہ رکھا ہے اس کے بعد کہا لن العزا ولا عزا لکم اولو حبل بخاری شریف میں ہے اولو حبل حبل ان کا بت تھا جیسے ہمارے پاس بلوایا جا رہا ہے جی شری رام بولو اولو حبل حبل کی جئی ہو اور کہا لن العزا ولا عزا لقم ہمارے پاس عزا نامی بت ہے تمہارے پاس عزا نامی بت نہیں ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا جواب دو اس کو فرمایا یا رسول اللہ کیا جواب دے اس کو تو فرمایا دیکھو پہلے جب یوں کہا افیق محمد افیقم ابو بکر افیقم عمر تو حضرت نے فرمایا جواب مت دو تو تو ہمارا نام ہی پوچھ رہا ہے لیکن جب اس نے توحید کو للکارا اور اپنے بت کی تعریف کرنے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا محمد کا دل توحید کے خلاف خاموش نہیں رہ سکتا ہاں توحید کے خلاف یہ توحید کو للکارا اس نے اس کا جواب دو تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا جواب دے فرمایا اس کو جواب دو لن مولا ولا مولا لکم ہمارے پاس اللہ ہے تمہارے پاس نہیں لن المولا ولا مولا لکم ہمارے پاس ہمارا مولا ہے تمہارے پاس نہیں ابو سفیان نے اس وقت یوں کہا کہ پھر اگلے سال سن ہجری چار میں ہمارا تمہارا بدر میں ملنا ہوگا بدر میں ملیں گے اب جب اگلا سال آیا تو وعدے کے مطابق نبی علیہ السلام نے تو تیاری کر لی اور ستر صاحب کرام کو ساتھ لیا ادھر روب پڑا اللہ کے حبیب کا روب تو ایک مہینے کی مسافت سے پڑتا تھا ادھر روب پڑا ابو سفیان پر تو اس نے جانا ملتوی کر دیا کہ نہیں جانا ہے لیکن پھر دل کا تکبر یوں کہنے لگا کہ اگر نہیں جائیں گے تو ہماری باتیں ہوگی کہ ڈر گئے اور ہمیں محمد کے سامنے اپنے آپ کو ڈرا ہوا بھی بتانا نہیں ہے ہمیں تو اپنی شان بتانا ہے تو جانا بھی نہیں ہے اور اپنی بزدلی بھی بتانا نہیں ہے تو کیا کیا پھر نوائب اتنے مسعود اشعی جو ابھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے ان کو مدینے بھیجا اور کہا کہ جاؤ مدینے جا کر کے ان کا ذہن یہ بناؤ کہ وہ تو بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے اور گزشتہ سال تمہارے آدمی اتنے مارے گئے پھر تم جاؤ گے تو ایسے حالات ہوں گے تاکہ محمد خود ہی بیٹھ جائے اور جب وہ خود بیٹھ جائیں گے تو ہمارے لیے بہانہ ہو جائے گا تو نبی علیہ السلاۃ وسلام کو جب یہ بات کہی گئی اللہ کے حبیب نے فرمایا والذي نفس محمد بيده وحد خدائے پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا تو محمد اکیلا جائے گا میں اکیلا جاؤں گا اس موقع پر حق تعالی جل شاہ نے قرآن کریم میں اتاری الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشم فضاد ایمانا جب ان کو ڈرایا گیا کہ وہ تو پرا لشکر لے کر کے آنے والے تمہارا کیا ہوگا تم نہ جاؤ تو ان مسلمانوں نے کیا جواب دیا ان کے ایمان میں اور زیادتی ہو گئی مضبوط ہو گئے اور فرمایا حسب اللہ ونعم الوکیل اللہ ہمارے لیے کافی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مایوسی نہیں ہے مایوس نہ بنو اور اپنے ایمان کو نہ چھوڑو ایمان پہ دگمگا نہ جانا ان حالات کی بنیاد پر نہ شریف میں روایت ہے اللہ کے نبی نے ہم کو ایک دعا سکھائی جو ہر نماز کے بعد کرو اللہ انی اسلو کا اللہ انی اسلو کا اے اللہ میں تج سے سوال کرتا ہوں کیا سوال کرتا ہوں الاستقامت الاستکامت رشد ہدایت پر قائم الاستقامت الرشد ہدایت پر قائم رہوں وسبات المری اور ایمان پر ثابت قدم رہو اے اللہ میرا ایمان دگمگانے نہ پائے اس لیے کہ بھائی ہمیں تو اپنا ایمان وابد رب کا و حتہ یاتی عقل یقین موت تک اپنے ایمان کو بچا کر لے جانا ہے تو لیکن ان حالات میں جب عالم کے بگڑے ہوئے حالات ہے ظلم و تشدد ہے ایسے موقع پر ہمیں اللہ کے پناہ میں آنا ہے اللہ سے رجوع کرنا ہے تعالیٰ کی عبادت دل و جان سے کرنا ہے نوافل خوب پڑھنا ہے استغفار کی کثرت کرنا ہے اور سور نو کی تلاوت کرنا ہے اور یہ جو قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے اس کو اگر آپ یاد کر سکتے ہو تو یاد کر لو اور زبانی یاد کرنے کے بعد وطر کے اندر وطر کی نماز میں دعائے قنوت کے بجائے قنوت نازلہ پڑھو سمجھ میں آیا مسئلہ دعائے کنوت جہاں ہم پڑھتے ہیں نا میدان سعین کا منست کا اس کی جگہ یہ یہ جو کنوت نازلہ فجر میں پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھو بہت ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ اس کی دعا کو سن لے اور اس کے ان فتنوں کو اللہ ختم فرما دے اور ظلم کو ختم کر کے اللہ انصاف کو قائم فرما دے نہ معلوم کس کی دعا اللہ سن لے اور اللہ دنیا کے حالات کو بدل دے گا اس لیے نمازوں کی پابندی نوافل کی پابندی صرف گپ شپ کے اندر اور واٹس ایپ پر دیکھ کر یہ حالات ہوئے یہ حالات ہوئے یہ حالات ہوئے فلاں جگہ ایسا ہو گیا ان حالات پر بحث کرنے سے کچھ نہیں ہوگا رجوع اللہ کرو اور کہو حسب اللہ ونعم الوکیل اللہ ہمارا کافی ہے جو ہمارا کارساز ہے ہمارا معین و مددگار ہے ہمارا معاون اور تعاون کرنے والا ہے تو نمازوں کی پابندی اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ برے اخلاق نہیں کرنے ہیں ہمیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو ہر بھوکے کو کھانا کھلاؤ اس میں مذہب نہ دیکھو ہر ننگے کو کپڑے پہناؤ اس میں مذہب نہ دیکھو ہر ہر پیاسے کو پانی پلاؤ اس میں مذہب نہ دیکھو اس میں انسانیت کو دیکھو انسان بھوکا ہے اسے کھانا کھلاؤ انسان پیاسا ہے اسے پانی پلاؤ انسان بیمار ہے مذہب نہ دیکھو بغیر مذہب کے دیکھ میرے آقا نے مذہب نہیں دیکھا حضور کا عالم تو یہ ہے کہ بخاری شریف میں روایت ہے ایک یہودی کا بچہ حضرت کی خدمت میں آتا تھا آپ کی خدمت کرتا تھا اور حضرت کو وضو کراتا تھا حضرت اس کے ہاتھوں سے وضو کرتے تھے یہودی کے بچے سے حضرت خدمت لیتے اور وہ خدمت کرتا تھا وہ بیمار ہو گیا دو چار دن نہیں آیا اللہ کے حبیب اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچے دیکھا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ بچہ اب جیے گا نہیں تو حضرت نے فرمایا بیٹے میرا کلمہ پڑھ لے گا بیٹے میرا کلمہ پڑھ لے گا تو وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا تو اس کے باپ نے کہا مجھے نہ دیکھ ابو القاسم جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے اس کا کلمہ پڑھ لے یہاں مذہب نہیں یہاں انسانیت اور ان شاء اللہ تعالی ہماری یہ انسانیت بھوکوں کو کھانا کھلانا پیاسوں کو پانی پلانا ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا بیماروں کا علاج معالجہ کرنا یہ تمام کی تمام باتیں وہ ہیں جو انشاءاللہ ان کے دلوں میں محبت کو پیدا کرے گی ان کے دلوں سے نفرتیں دور ہوگی اور جب نفرتیں دور ہوگی تو ملک کا ماحول خوشگوار ہوگا آپس میں پیار اور محبت میں کسی موقع پر آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں کہ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ وہ جمعہ کے دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سادو لباس میں آیا اور حضرت کے پاس بیٹھا بہت دیر بیٹھا اور پھر حضرت نے اس سے نصیحت فرمائی کہ انہی کپڑوں میں رہ کر دین پر قائم رہو نماز پڑھتے رہو کپڑے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ تمہاری قوم تمہارے ساتھ مار جھاڑ کا مسئلہ نہ کرے پھر وہ چلا گیا تو حضرت نے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ ایمان لائے فرمایا ہاں پھر اس کے بعد فرمایا کہ حضرت تمہارے ہاتھ پر کتنے ایمان لائے تو حضرت خاموش رہ گئے اس کے بعد جب بہت اصرار ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ میں میں اصل میں ہاسپٹل گیا تھا تو یہ بیمار تھا یہ سادھو جو ہے وہ بیمار تھا تو میں نے اس کو کچھ پیسے پیش کیے کچھ فروٹ پیش کیا تو وہ کہنے لگا کہ میری قوم کا کوئی میری عیادت کے لیے نہیں آیا مسلمان آیا اس پر اس کے دل میں ایمان کی محبت آئی پھر حضرت نے اس پر اپنا واقعہ سنایا کہ میرا معمول ہے ہر جمعرات کو کہ میں نے فروٹ والے کو کہہ رکھا ہے کہ تو ایک ایک کلو کی فروٹ کی ٹوکریاں بنا کر کے آ جا اور حضرت خود پہنچتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے غریب بیماروں کو تقسیم کرتے تھے تو انتظار رہتا تھا لوگوں کو مسلم کہتے تھے کہ آج حضرت آئیں گے اور غیر مسلم کہتے تھے کہ آج بابا آئیں گے انتظار رہتا تھا فرمایا اس عمل کے دوران بہت سے لوگوں سے ملنا ہوا جن کے پاس پیسے نہیں تھے میں نے ان کو کچھ پیسے دیے دواؤں کے اور حضرت کا جملہ سنو فرمایا بحمد اللہ پچیس سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں اور اس کام کی برکت سے اللہ نے دس ہزار کے قریب لوگوں کو ایمان کی دولت دی ایک ایک کلو کی حقیقت کیا ہوتی ہے لیکن جنت بن جاتی ہے اچھے اخلاق بہت بڑی چیز ہے اللہ کے حبیب نے دین اور اسلام کو اچھے اخلاق سے پھیلایا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے اخلاق پیدا کریں عبادتیں کریں اور جو ہے نمازوں کی پابندی کریں بے رب کا وقم توقم میں فرمایا تسبیحات پڑھیں سجدے کریں اور نمازیں پڑھیں اور اللہ سے مظلوم امت کے لیے دعائیں کریں حق شان و ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس مسجد میں ہر اتوار کو ظہر بعد آدھا گھنٹے کے لیے اسٹوڈنٹ کا اجتماع ہوتا ہے یعنی جو اسکول وغیرہ میں جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کے لیے اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد سیکھنا سکھانا اور کچھ دین کی باتیں ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس چھٹی ہوتی ہے اس دن تو آدھے گھنٹہ آدھے گھنٹے کی قربانی کوئی مشکل نہیں ہے چاہیے کہ اس کے اندر شرکت کریں جناب عبد القادر بھائی کی والدہ بہت بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دائمہ مستمر عطا راہ فرمائیں کہ ہمارے جناب قاسم بھائی جو اس مجلس میں پابندی سے آتے تھے وہ جماعت میں گئے تھے اور اچانک پیٹ میں درد شروع ہوا اور کافی علالت بیماری کی وجہ سے پھر وہ گھر پہ تشریف لے آئے ان کو جمعہ کے دن انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں ان کے درجات کو بلند فرمائے حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ دامت برکاتم العالیہ جو حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل میں سے اور آپ کے محبوب ترین تھے بلکہ حضرت کے بیٹے تھے یوں کہہ لیجیے حضرت شیخ زکریا کے اس وقت کینیڈا کے اندر کافی علیل ہے آئی سی یو میں ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اب تعالیٰ کو شفائے دائی واپس کا مل رہا تھا اور بھی بہت سے لوگوں نے مجھے ابھی کوئی وریاؤ سے بھی فون آیا تھا کہ ان کی والدہ اور ان کے بیٹے بھی بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے اور بھی بہت سے لوگوں نے مجھے دعاؤں کی درخواست کی ہے وہ حقیقت میں ہم سے نہیں کہتے وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جتنے ہی بیمار ہیں سب کو شفا دائمہ مستمر عطا فرمائے اور جتنے اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں جیسے ابھی قریب زمانے میں ہمارے حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے اور آپ کی ایک یاد تھی وہ ابھی ابھی قریب زمانے میں دنیا سے تشریف لے گئے بزرگوں کے جانے کے بعد فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں اللہ بزرگوں کی برکت سے فتنوں سے بچاتے ہیں تو بزرگوں کا رہنا برکت ہے اور ان کا جانا ہمارے لیے زحمت ہے تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور جو بزرگان دین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی کریم درو شریف الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین وصلاۃ وسلم علیہ سید المبیا ولمرسلیم ولا علیہ وصاحب اجمعین اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نداما ولا مقزومين اللہ گناہوں کو معاف فرما قصوروں سے درگزر فرما اے اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کی نبوست سے اللہ دنیا کے حالات بدلے ہوئے ہیں اللہ امت توبہ نہیں کرتی ہم کیا کریں اللہ ساری امت کی طرف سے ہم توبہ کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما اللہ ربنا لا تسلط علینا من لا بے بذنوبنا اللہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اے اللہ ہمیں ظالموں کا تخت مشق نہ بنا اللہ ہمیں ظالموں کا تخت مشق نہ بنا اللہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اے اللہ باغیوں سے نافرمانوں سے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے اللہ ہمیں نجات عطا فرما امت مظلومہ پر رحم فرما امت مسلمہ پر رحم فرما اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما اے اللہ ظلم کو ختم فرما بربریت کو ختم فرما امن و امان کو عام فرما فتنوں کو ختم فرما انصاف کو عام فرما اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما سب کو ہدایت ہدایت عطا فرما سب کو ہدایت عطا فرما اے اللہ ہم ہم میں بھی آپس میں محبت عطا فرما اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما ایک دوسرے کو معاف اور درگزر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما اے اللہ سیاحت سے ہماری حفاظت فرما جتنے مرحوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما سب کے درجات کو بلند فرما اور اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دائمہ مستمل عطا فرما اللہ سب کو عافیت و صحت عطا فرما مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما کینسر سے ہماری حفاظت فرما برین ہمریز سے ہماری حفاظت فرما فالج اور لقوے سے ہماری حفاظت فرما محتاج بننے والی بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دکھروں کا سننے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہم اپنے دکھ تجھ ہی کو سناتے ہیں اللہ تو ہماری مدد فرما ہماری نصرت فرما اللہ عزت و آبرو کے ساتھ زندگی عطا فرما ایمان کی حفاظت کے ساتھ زندگی عطا فرما جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا اور جب اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ فرمانا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اللہ یہ وہ زمانہ چل رہا ہے جس میں ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہو گیا ہے جیسا کہ ہاتھ میں انگارہ لینا ہوا کرتا ہے اگر تو نے ہمت و قوت نہیں دی تو اللہ ہم کمزور ہیں کہیں ہمارا ایمان نہ چلا جائے اللہ آپ ہماری پیشانی پکڑ لیجئے ہماری پیشانی پکڑ لیجئے ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے ہماری دستگیری فرما دیجئے ہمیں اسلام پر ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما ہمیں رشد و ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما بھٹکنے سے بگڑنے سے ضلالت سے اور ایمان کے کھونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما سب کی حاجتوں کو پورا فرما اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے بدل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم السلام علیکم و رحمۃ اللہ ضرور ان شاء اللہ آئندہ کل عشا کی نماز کے بعد مسجد علی میں حضرت والا کا بیان